فضیل بن سلیمان نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے ان سے عبداللہ بن نبی قطادہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے ان کے دوسرے تمام ساتھی تو محرم تھے لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا ان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا تو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے اس پر نظر پڑنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے ان لوگوں نے اس سے انکار کیا محرم ہونے کی وجہ سے اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گور خر پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا باقی ہے اور قطادہ نے کہا کہ ہاں اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چون